السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق اسادمین المبعوث العلومین صلاوات صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین کرام اور ملی و دینی بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں آج ہماری گفتگو اس بات پر ہوگی کہ بدعت کہتے کسے ہیں اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج جب کسی چیز کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے تو فوراً یہ سوال جڑ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں بھی تو بدعت ہیں جیسے ہوائی جہاز پر بیٹھنا یا کمپیوٹر کا استعمال کرنا موبائل کا استعمال کرنا یا موبائل یہ ساری چیزیں بدعت کے زمرے میں آتی ہیں تو آپ انہیں کیوں استعمال کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس شخص کو بدعت کے بارے میں نہیں معلوم کہ بدعت کہتے کسے ہیں کیونکہ آگے ہم بتائیں گے کہ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے دین مکمل کیا ہے دنیا مکمل نہیں کی ہے لہذا یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو بدعت یہ عربی لفظ ہے اور بدعت کو لغت میں ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے عربی زبان میں ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے اللہ رب کے ارشاد ہے کہ کل ماکن تو بدا امین رسول یعنی اے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں یعنی مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا کے اندر آئے اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو مشن دیا تھا جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پہنچا کر کے دنیا سے چلے گئے تو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آ چکے ہیں تو یہاں پر بدعا ماکن تو بدع امن الرسول اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام بدیع بھی ہے بدیع السماوات والارض یعنی پہلی بار پہلی بار بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا پہلے سے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی تو بغیر کسی مثال کے بغیر کسی نمونے کے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا انسان کی تخلیق کی جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا یہ ساری مخلوقات ان کی کوئی مثال یا ان کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا کیا تو بدعت یہ کا لغوی معنی ہے نئی چیز ہر نئی چیز کو عربی زبان کے اندر بدعت کہتے ہیں لیکن اسلام کے اندر جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان میں جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ مراد نہیں لیا جاتا ہے بلکہ اس کا جو شرعی معنی ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے آپ اس کو مثالوں سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کو عربی زبان میں سلاد کہا جاتا ہے تو سلاد کا دو معنی ہے یا بہت سارے اس کے معنی ہیں لغوی معنی کیا ہے دعا کے لیکن جب سلاد ہم کہتے ہیں تو وہ سلاد وہ عبادت مراد ہوتی ہے جو مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ذریعے سے پاکی کی حالت میں انسان پڑھتا ہے جس کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور السلام علیکم پر ختم ہو جاتی ہے لہذا جب صلاح کہا جائے گا تو اس سے مراد دعا نہیں بلکہ یہ عبادت ہوگی جس کی میں نے بھی تعریف کی ہے ایسے آپ دیکھیں اذان اذان کے لغوی معنی ہوتے اعلان کرنے کے کوئی بھی اعلان ہو اسے اذان عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے اسی لیے دیکھیے اقامت کو اذان ثانی بھی کہا گیا ہے وہ بھی اذان ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اعلان ہوتا ہے لیکن جب اذان ہم کہتے ہیں اسلام کے اندر کی اذان تو اس کا مطلب عام اعلان نہیں ہوتا ہے بلکہ اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخصوص افعال کے ذریعے سے یعنی مخصوص اوقات میں جو مخصوص الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے جو نمازوں کی اطلاع دی جاتی ہے اسے اذان کہا جاتا ہے کہ نمازوں کا وقت ہو گیا یا نماز کا وقت ہو گیا تو اس کی اطلاع دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مخصوص اوقات میں انہیں اذان کہا جاتا ہے ایسا آپ دیکھ لیں سوم ہے سوم کے لوگ بھی مانے ہوتے ہیں رک جانے کے لیکن جب عربی میں یا اسلام کے اندر لفظ سوم کہا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے دوری اختیار کرنے کا نام سوم ہوتا ہے تو شریعت کے اندر اسلام کے اندر ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے اور دوسرا شرعی معنی ہوتا ہے لہذا اسلام کے اندر شرعی معنی مراد لیا جاتا ہے لغوی معنی مراد نہیں لیا جاتا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے لیکن صرف لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جو شرعی معنی ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بدعت کا جو لفظ ہے لغت میں اسے نئی چیز کو کہتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے تو یہ مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ شرعی تعریف مراد ہوتی ہے شرعی تعریف کیا ہے بدعت کی اب ہم آپ کے سامنے اسے بیان کرنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں بدعت کی شرعی تعریف یا شرعی معنی سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی ہمارے نبی نے فرمایا من احدثی امرینا ہو فوارت یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کی روایت کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں ہماری شریعت میں دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز پیدا کی وہ چیز مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اسے رد کر دے گا تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت کا تعلق دین سے ہوتا دنیا سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا مکمل نہیں کی ہے دین مکمل کیا ہے اللہ رب العامی نے فرمایا کہ علی و محکمل تلکم دینکم و اتمم تو علیہ نعمتی امتی و ردی تلکم الاسلام دینا آج کے دن میں نے دین پورا کر دیا علی و محکم اکمل تو لکم دین تمہارے لیے تمہارے دین کو آج میں نے مکمل کر دیا وہ اتمم تو علیہ نعمتی امتی اور اپنی نعمت اسلام کی نعمت ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دی پوری کر دی ردی تو تلکم الاسلام دینہ اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے دنیا مکمل نہیں کی بلکہ دین مکمل کی ہے دین مکمل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نبی تھے دنیا کے نبی نہیں تھے دنیا کے اندر بھیجے گئے لیکن اللہ رب العالمین نے آپ پر دین کو نادر فرمایا شریعت نادر فرمائی اللہ رب العالمین نے آپ پر وہی اتاری کتاب و سنت کو اللہ رب العالمین نے آپ پر اتارا لہذا جب کوئی لفظ معنی جب کوئی صلاح شریعت کے اندر استعمال کی جاتی ہے تو اس سے شرعی معنی مراد ہوتا ہے لغوی معنی مراد نہیں ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ منا احتسافی امرنا ہاضا مال سمن ہو فواردن اس دین کے اندر ہمارے دین اس شریعت کے اندر جو نئی چیز پیدا کرے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بدعت کی تعریف آسانی سے کی جا سکتی ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کی مشروعیت پر کوئی دلیل نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے اب دین اسلام کی قید سے دنیاوی ایجادات نکل جاتی ہیں جو دنیا کی ایجادات ہیں اللہ رب وہ نکل جاتی ہیں کیوں اس لیے کہ دنیاوی ایجادات کو لغت کے اعتبار سے تو بدعت کہہ سکتے ہیں لیکن دین اور شریعت کے اعتبار سے ان کو بدعت نہیں کہہ سکتے اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے اندر انسان جب جب نماز کی شروعات کرتا ہے اور جب وہ زبان سے نہیں ادا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے کہتے ہیں آپ تو یہ جہاز اور اس طریقے سے موبائل یا اس طریقے سے اور جو دنیا کی چیزیں ہیں کیا وہ بدعت نہیں ہیں تو جب یہ بدعت کہا جاتا ہے تو وہاں پر شرعی معنی مراد ہوتا ہے لغوی معنی مراد نہیں ہوتا وہ دنیا کے لحاظ سے بدعت ہو سکتے ہیں کیونکہ نئی چیز ہے لیکن اس کے ایجاد کرنے کا تعلق دین سے نہیں ہے دنیا سے ہے اس لیے دنیاوی ایجادات کی جو جو دین کی قید لگائی گئی ہے اس سے دنیا کی تمام ایجادات جو ہے نکل جاتی ہیں جیسے کمپیوٹر اسلحہ جات ہوائی جہاز یا موبائل اور دنیا کی تمام چیزیں جو جو لوگوں نے ایجاد کیے ہیں بنائی ہیں وہ تمام چیزیں جو اس سے نکل جاتی ہیں اس طریقے سے جو ثواب کی قید لگائی گئی ہے کہ ثواب کی نیت سے انسان جو کرتا ہے اس سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں جو انسان عادت کے طور پر کرتا ہے اگر عادات کو انسان دین اور ثواب سمجھ کر کے کرے گا تو اس طریقے سے وہ چیزیں بدعت کے اندر داخل ہو جائیں گی یا اگر وہ عادت شریعت کے کسی حکم سے مصادم ہو تو اس کا چھوڑنا بھی ضروری ہوگا اس طریقے سے اگر کافروں سے لی گئی چیز ہوگی تو تشبیح کی سے ان کا کرنا بھی حرام ہوگا تو یہ ہے بدعت کی تعریف کہ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کی مشروعیت پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے بدعت میرے بھائیوں سراسر گمراہی ہے ہلاکت و بربادی کا سبب ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے خطب مصنوعہ کے اندر کہ کل بدعت دولالہ وکل کل دولالۃ فنار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس کے راوی ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ نے اس کے اندر لوگوں کو بڑی پر اثر نصیحت کی جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں دل لرز اٹھے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو تمہارا امیر اور خلیفہ ہو اس کی بات کو سنو اور اس پر عمل کرو گرچہ وہ حفشی غلام ہی کیوں نہ ہو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا پھر آپ نے فرمایا کہ فعال کی بے سنت وہ سنت الخلفا راحد المحدین کی پھر ان کی میری سنتوں کو لازم پکڑنا اور خلفۂ راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان سنتوں کو لازم پکڑنا وہ یا محدثات العمور وہ کل محدثت بدا کیا فرماتے تھے کہ وہ کل بدعت دولالا کہ تم دین کے اندر بدعت سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے لہذا جو بدعت ہے وہ کیا ہے سراسر گمراہی ہے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے اس لیے انسان کو بدعت سے اجتناب کرنا ضروری ہے بدعت اختلاف اور انشقاق کا دروازہ بھی کھولتی ہے جبکہ اسلام کے اندر اختلاف سے اور اشتراک سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس طریقے سے بدعت جہاں آتی ہے وہاں سنت اٹھا لی جاتی ہے جیسا کہ موقوف حدیث کے اندر ہے کہ کوئی قوم جب کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس جیسی سنت کو چھین لیتا ہے یہ سنن دارمی کی حدیث ہے تو بدعت جہاں آتی ہے وہاں وہ سنت اٹھا لی جاتی ہے یہ بھی بدعت کے نقصانات اور اس کے مفاسد میں سے ہیں اس طریقے سے بدعت کی ایجاد کرنے والا نوز باللہ او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کی خیانت کا الزام لگاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی تو گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ رسالت میں خیانت کا الزام لگایا چنانچہ جو چیز اس وقت دین نہ تھی آج دین نہیں ہو سکتی ہے خیانت کے الزام اس طریقے سے لگایا کہ گویا کی یہ چیز بھی دین کا حصہ تھی لیکن نعوذ باللہ ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپا لیا اور آپ نے امت تک اسے نہیں پہنچایا تو اگرچہ وہ اپنی زبان سے نہ کہتا ہو زبان قال سے لیکن وہ زبان حال سے گویا کہ ضرور کہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ تھا یہ مسئلہ بھی ہے یہ چیز بھی دین کا حصہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گویا کہ اسے چھپا لیا جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی تھی آپ نے اس ذمہ داری کو کما حقو ادا کر دیا اور اس طریقے دنیا کے سامنے دین کی تمام باتوں کو پہنچا دیا جب آپ نے حج کیا تو اس حج کے دوران آپ نے جو حجت الوداع کے اندر خطبہ کیا دیا تو اس کے اندر آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ جو دین اللہ رب العالمین نے مجھے دیا تھا کیا میں نے تمہیں اس تک تم تک اس کو پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا تو تمام صحابہ نے یا جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچی جن جن لوگوں نے سنا سب نے یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے پھر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہ ربامن تو گوا رہا تو گوا رہا تو گوا رہا یعنی میں نے تیرے دین کو دنیا والوں کے سامنے پہنچا دیا ہے اور یہ ساری مخلوق یہ سارے لوگ یہ میرے سارے صحابہ میرے ساتھ حج کرنے والے سارے لوگ اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے تیرے دین کو کما حقو لوگوں تک پہنچا دیا ہے تو میرے بھائیوں جو انسان دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے کوئی بدعت لے کر کے آتا ہے تو اس کے ذریعے سے کیا ہے سنت اٹھا لی جاتی ہے اور گویا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کے الزام لگاتا ہے اپنے زبان حال سے اور یہ بہت سنگین الزام ہے اور اس طریقے سے یہ چیز کفر تک لے جانے والی ہے اس لیے انسان کو بدعت سے اجتناب کرنا ضروری ہے کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر باقاعدہ اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے لوگوں کو کہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کیونکہ بدعات گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے تو آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بدعت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ دین کے اندر ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کی مشروعیت پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے عامر رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلى علیہ وسع اضمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ